اچھا جی ہماری کتاب کا نام ہے تفسیر جلالین جلالین تسمیہ ہے یہ اس لیے کہ اس کے دو مصنف ہیں اس تفسیر کے مصنف دو ہیں اور دونوں کا لقب جلال الدین دونوں کا لقب جلال الدین اس لیے اس کتاب کا نام جلالین تفسیر کا نام جلالین اور پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے جو تفسیر لکھی گئی تفسیر جلالین میں سے جو پہلے مصنف ہیں آخری پندرہ سپاروں کے وہ ہے جلال الدین محلی نیم حالامی محلی اور پہلے پندرہ سپاروں کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے جلال الدین سیوتی یہاں پہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو بھی غلطی لگ جاتی ہے ملا چل چلپئی رحمہ اللہ کو بھی غلطی لگ گئی کیونکہ جو جلال الدین محلی ہے وہ پہلے تھے اور جلال الدین سیدی بعد کے ہیں اس لیے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جلال الدین محلی پہلے کے ہیں لہٰذا پہلے پندرہ کے سپارے جلال الدین محلی نے لکھے ہیں اور جلال الدین سیوتی جو ہے وہ بعد میں تھے اس لیے آخری پندرہ سپارے انہوں نے لکھے اس کی تفسیر انہوں نے لکھی اس کی غلطی لگ جاتی ہے آسانی سے آپ یوں سمجھ لیں کہ سیوتی اور محلی حروف تہجی میں سین اور میم سین پہلے آتا ہے میم بعد میں آتا ہے اس لیے سیوتی یہ مصنف ہیں پہلے پندرہ کے سپاروں کے اور محلی یہ مصنف ہیں آخری پندرہ کے سپاروں کے اور پہلے جو ہے محلی نے آخری پندرہ سپاروں کی تفسیر لکھی پھر آپ کا انتقال ہوا تفسیر مکمل نہ کر سکے تو آپ کے شاگرد تھے یہ جلال الدین سیوتی یہ آپ کے شاگرد تھے انہوں نے پھر یہ تفسیر مکمل کی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی محلی نے ہی کی ہے جلال الدین محلی نے اب ذرا ان کے حالات ذرا مختصر سے لکھ دیجیے جلال الدین سیوتی کے حالات اس لیے پہلے لکھوا رہا ہوں کہ پہلے پندرہ سپاروں کے جو تفسیر ہے اس کے مصنف جلال الدین سیدی ہیں نام عبد الرحمن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو بکر محمد کمال الدین لقب جلال الدین کنیت ابو الفضل السیوتی تاریخ پیدائش ہے آٹھ سو انچاس ایٹ فور نائن ہجری

تفسیر حدیث فقا نحو علم معانی علم بیان علم بدیع وغیرہ وغیرہ اور اپنے زمانے کے حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث مجھے مل جاتی تو میں اس کو بھی یاد کر لیتا آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن ان میں سے جو اہم اور مشہور کتاب ہے اہم اور مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن ہے الاتقان فی علوم القرآن الاتقان الف لام الف تا قا الف نون الاتقان فی علوم القرآن اگر ہو سکے یہ کتاب آپ خرید کر اپنے پاس رکھ لیں اس کا مطالعہ کریں بہت اہم کتاب ہے آپ کی وفات نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی جلال الدین محلی کے حالات نام محمد بن احمد محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم بن احمد بن ہاشم بن شہاب محلی محدین تاریخ پیدائش ہے سات سو اکانوے ہجری تاریخ وفات ہے آٹھ سو چونسٹھ ہجری آٹھ سو چونسٹھ آئیے جب یہ ان کی آٹھ سو چونسٹھ میں جی کی کتنی عمر ہوگی ان کی تاریخ پیدائش آٹھ سو انچاس ہے نا پندرہ سال جی پندرہ سال چھ سال کے بعد چھ سال کے بعد ٹھیک ہے یعنی جب جلال الدین سیوتی کی عمر اکیس سے بائیس سال تھی اس وقت یہ پہلے پندرہ سپاروں کی تفسیر جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے لکھی چھ سال بعد ان کی وفات کے چھ سال بعد جلالین اور جلالین کے مصنفین کے حالات مختصر مختصراً آپ کے سامنے آگے ہیں کل سے انشاءاللہ کتاب کا آغاز کریں گے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم